بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاحقاف آیت آٹھ ام یقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا واعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم اللہ تعالی غفور الرحیم ہے ترجمہ کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے یعنی قرآن مجید کو خود بنایا ہے کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ سے بچانے کی کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے وہی بہتر جانتا ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے اور وہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یعنی یہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی سخت بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا لائے ہیں ان کو بتایا جائے کہ بالفرض اگر میں ایسا کروں کہ اپنی گھڑی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ کا کلام قرار دوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا تم جو یہ باتیں اور الزامات لگا رہے ہو یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں لہٰذا تم اپنے انجام کی فکر کرو اللہ تعالیٰ غفور ہے اس کی توبہ کا دروازہ کھلا ہے ان باتوں کو چھوڑو اور توبہ کر لو بخشے جاؤ گے اور تمہاری اتنی سخت باتوں کے باوجود جو اب تک تمہیں ہلاک نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی رحیم ہے فوراً نہیں پکڑتا آیت پندرہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب يوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي اللہ تعالیٰ کے مقبول سعادت مند بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے رہتے ہیں ترجمہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا اور میرے والدین پر اور میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح کر بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں ہوں قرآن مجید کی بیان فرمودہ توبہ پر مشتمل جامع دعا انی تب تو الہی کا و انی من المسلمین یعنی سعادت مند آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو احسانات اللہ تعالیٰ کے اس پر اور اس کے والدین پر ہو چکے ان کا شکر ادا کرے اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی اولاد کے لیے بھی نیکی کی دعا مانگے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی بندگی فرما برداری اور آجزی کا اعتراف کرے آیت سولہ اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اوپر والی آیت میں جن لوگوں کا بیان تھا ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کی نیکیاں قبول اور خطائیں معاف فرما دی جاتی ہیں ترجمہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے ہم وہ نیک عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے اور معاف کرتے ہیں ہم ان کی برائیاں اہل جنت میں ان کو شامل کر کے یہ وعدے کے مطابق ہے جو ان سے کیا گیا تھا یعنی شکر گزاری اور نیک اعمال کی توفیق مانگنا اولاد کی نیکی کی دعا کرنا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا اعلان کرنا یہ بڑے پسندیدہ اعمال ہیں بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی مگر ان کا حکم اور فضیلت سب کے لیے عام ہے آیت اکتیس یوم عجیب اللہ به مینو بھی یغم یغ من الکم دونوب من عذاب علی جنات کی ایک جماعت نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا یہ سب ایمان لائے اور واپس اپنی قوم میں گئے وہاں جا کر قوم کو بھی ایمان کی تبلیغ کی اور بتایا کہ ایمان لانے کی برکت سے مغفرت بھی ملے گی ترجمہ اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کو مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا ایمان سبب مغفرت ہے